حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو ایک چلو سے تین بار کلی کی اور تین بار ناک میں پانی ڈالا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار سو چار